حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن فرمایا جس نے ایسے ایسے کیا اسے اتنا اتنا انعام نفل گا چنانچہ نوجوان آگے بڑھے اور بڑی عمر کے لوگ نشانات یا جھنڈوں کے پاس رکے رہے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی تو بزرگوں نے کہا ہم تمہارا سہارا تھے اگر تمہیں شکست ہوتی تو تم لوگ ہمارے ہی پاس لوٹ کر آتے ساری غنیمت تم ہی نہ سمیٹ لے جاؤ کہ ہمیں کچھ نہ ملے مگر جوانوں نے انکار کیا اور کہنے لگے یہ تو وہ چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے مخصوص فرمائی ہے تب اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی آیات نازل فرمائی انفال یہاں سے لے کر لَكَارِهُونَ یہاں تک چنانچہ یہ سب ان کے لیے بہتر ہوا اور ایسے فرمایا کہ میری اطاعت کرو بے شک اس کے انجام کو میں تم سے بہتر جانتا ہوں سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار سات سو سینتیس